اور نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہند بنت عطبہ بن ربیعہ آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اس درجہ میں ذلت کی خواہش مند تھی جتنا آپ کے گھرانے کی ذلت و رسوائی کی میں خواہش مند تھی لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ میں سب سے زیادہ خواہش مند ہوں کہ روئے زمین کے تمام گھرانوں میں آپ کا گھرانہ عزت و سربلندی والا ہو پھر انہوں نے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل آدمی ہے تو کیا میرے لیے کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر لے کر اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم انہیں دستور کے مطابق کھلاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اکسٹھ